لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں وہ نہ کوئی بےحودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات